آپ میں اور فارسی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے آپ میں اور فارسی جی ہاں ناظرین جب بھی آپ زیارت پر گئے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی حضرات جو ہے آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے بول چال کرتے ہیں تو ایک بڑی میٹھی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں زبان فارسی کی تو آپ کے بھی دل میں یہ خیال آیا ہوگا آپ کے بھی دل میں یہ ارمان آئی ہوگی کہ کیوں نہ ہم اس زبان کو سیکھیں کیونکہ جب سننے میں اتنی زیادہ شیریں اتنی زیادہ میٹھی لگ رہی ہے تو جب ہم اس زبان کے کلمات کو اپنے لبوں سے ادا کریں گے تو کتنا زیادہ لطف آئے گا تو چینل ون آپ کے لیے ایک بہترین موقع لا رہا ہے کہ ہر سنڈے دوپہر میں آپ سیکھ سکتے ہیں زبان فارسی بس آپ کو اپنی ایک نوٹ بک پین ساتھ رکھنا ہے اور اس درس کے نوٹس آپ کو لینے ہیں ٹھیک ہے تو اب بغیر کسی تاخیر کے اپنے فرسٹ لیکچر کا آغاز کریں سو so, اگر ہم بات کریں زبان فارسی کی تو فارسی زبان میں تھری لیولز ہوتے ہیں اسے سیکھنے کے لیے ایک جو ہم لیول پہ ہے وہ ہے ایک بگنر لیول جسے ہم ایک سرٹیفکیٹ لیول بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو بیسک ووکیبلری اور کنورزیشنل اسکل سکھائی جاتی ہے the next level is the diploma and the third level is the advance diploma جہاں پہ آپ کو لیٹرس وغیرہ یا ڈائلاگ وغیرہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں تو دیز آر رفلی three levels of learning Persian language اگر ہم بات کریں اپنی تو کون سا سلیبس کون سی بک کو ہم فالو کریں ڈیورنگ دس کورس تو جس سلیبس کو ہم فالو کر رہے وہ موسٹ آف دا یونیورسٹیز میں اسی کتاب کو پڑھایا جاتا ہے ہے وہ آموزش زبان فارسی ایز مبتدا تا پیش رفت آموزش زبان فارسی یہ کون سی کتاب ہے یہ مہدی زرغامیان کی لکھی ہوئی کتاب ہے آموزش یعنی پڑھنا لرننگ آموزش زبان فارسی یعنی فارسی لینگویج کو پڑھنا learning the Persian language as مبتدا ایز مبتدا means from the beginning itself introductory level تا پیش رفت تا پیش رفت مینس دا انٹرمیڈیٹ اور the advance level you could say تو اس کتاب کے تین جلدے ہیں volume one volume two and volume three تو والیوم ون ہم ڈیورنگ دا کورس پڑھنے والے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم بات کریں کسی بھی زبان کی تو کیوں ہمیں کسی بھی زبان کو سیکھنا ضروری ہے فرسٹ آف آل چاہے زبان فارسی ہو یا کوئی بھی زبان ہو کیوں جو ہے اسے سیکھنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے تو اٹ از سیٹ دیٹ کہ اگر کوئی انسان اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ کوئی اور زبان کو سیکھتا ہے تو یوزلی اس کا برین ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے بڑھاپے میں اسے ضعیفی میں جو ہے میموری لاس کی پرابلم نہیں ہوتی تو زبان سیکھنے سے انسان کا ریپڈ برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے the next point is that اگر آپ کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ پرشین لینگویج سیکھ رہے ہیں زبان فارسی سیکھ رہے ہیں تو آپ اس زبان کے کلچر اس کے لٹریچر سے آپ واقف ہوتے ہو آپ جب فارسی زبان سیکھو گے تو آپ کو حافظ شیرازی سعودی شیرازی یا اتھار نوشاپوری پوری تو عمر خیام تو آپ کو ان تمامی حضرات کا آپ کو لٹریچر آپ کو سیکھنے کو ملے گا وچ از ویری بیوٹیفل آپ کو فلاسفیکل کانسیپٹ سیکھنے کو ملے گی so this is another plus point of learning the Persian language یا کوئی بھی لینگویج مثال کے طور پہ آپ فرینچ لٹریچر پڑھ رہے ہو تو آپ کو وہاں کا پوئٹس کے بارے میں پڑھایا جائے گا اندر مین پوائنٹ از دیٹ آپ کی ورک اپارچونیٹیز بڑھ جاتی ہے آپ کا کمیونیکیشن جو ہے لوگوں کے ساتھ بڑھ جاتا ہے آپ ایک وائڈر اسکیل پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جو ایک جم جم ٹرینر ٹرینر ہے ہے کوالیفائڈ اس کا دوست ہے وہ بھی ایک کوالیفائڈ جم ٹرینر ہے دونوں ایکول جم ٹریننگ میں برابر ہے دونوں کی کوالیفیکیشنس لیکن اگر میں بات کروں دونوں نے آؤٹ آف انڈیا مثال کے طور پہ یو اے دبئی وغیرہ میں جاب کے لیے اپلائی کیا دونوں has a equal qualification but آپ کے دوست کو جو ہے الانگ ود جم ٹریننگ آپ کی دونوں کی کوالیفیکیشن ایکول ہے but along with the training itself آپ کے دوست کو آتی ہے زبان عربی عربک لینگویج سے وہ واقف ہے تو ٹیل می آنیسٹلی جو یو اے ای میں امپلائر ہے وہ کسے پریفرنس دے گا آپ کو یا آپ کے فرینڈ کو both has equal qualification but your friend has an advantage that has the knowledge of Arabic so obviously employment opportunity اس کے ہاتھ میں پہلے جائے گی سو so یہی ہے کہ جب بھی آپ زبان سیکھتے ہو تو آپ ایک وائڈر آڈینس تک پہنچ جاتے ہو آپ کی امپلائمنٹ اپارچونیٹیز بڑھ جاتی ہے سو so اس لیے it is very important to learn a new language اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ why should we learn the Persian language فارسی زبان کو سیکھنا یہ کیوں ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے تو ایک بات میں واضح کر دوں آپ کے لیے میں خود صرف شیعہ علماء کے انڈر میں نہیں تعلیم حاصل کیا ہو میں نے بلکہ نان شیعہ کے انڈر میں بھی میں نے تعلیم حاصل کیا ہو مثال کے طور پہ especially for the case of Arabic I have learned under many non Shia scholars and they you should tell me کہ you should value your literature the literature you have because in Arab there is a very famous saying لوکان ادب رجولن فہوا لجول یعنی if literature would be a person then would be a Shia اس کا مطلب دنیا کا سب سے خوبصورت لٹریچر ہمارے پاس ہے علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہے so why don't we read them why don't we study them پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جتنی بھی majority of the books are written in Arabic and جو علماء حضرات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا وہ شخص جو عربک سے ذرا سی بھی واقف ہے تو ہی نوز ویری ویل کہ Arabic is a very tough language to learn Arabic is not everyone's cup of tea ہر کوئی جو ہے عربک سیکھ نہیں سکتا اٹ اسپیشلائزیشن سو کیا کرے کس طرح سے جو ہے احمد علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہو سو ایک میجورٹی ایک لاج چنگ جو ہے ہمارا لٹریچر احمد علیہ السلام کی سیئنگز ہماری کتابیں جو ہے it has been translated into Persian تو اس کا مطلب اگر آپ کو پرشین سیکھنا ہے اگر آپ پرشین سیکھتے ہو تو آپ احمد علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا ہوتے ہو it is very beneficial for اس ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کے لیے بینیفیشل ہے کہ آپ کے لیے ایک نالج ایک علم کا سمندر آپ جب فارسی سیکھتے ہو تو آپ کے لیے اوپن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ فارسی جو ہے آپ کے لیے جاب پراسپیکٹوس کہاں پہ ہوگے اگر آپ فارسی سیکھتے ہو تو first of all Iran national language of Iran is Persian فارسی افغانستان وہاں پہ جو فارسی بولی جاتی ہے it is a bit different official language ہے دری کر کے ایک فارسی کا لہجہ ہے وہ بولا جاتا Central Asia Tajikistan Uzbekistan Kazakhstan and اب some parts of Azerbaijan تو یہاں پہ وائڈلی فارسی جو ہے بولی جاتی ہے آپ کو سینٹرل ایشیا میں اچھی خاصی جاب اپارچونیٹیز مل سکتی ہے اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ خود علامہ اقبال نے فارسی لینگویج کی تعریف میں کیا شعر کہا ہے کہ گرچہ ہندی در عزوبت شکر است گرچہ ہندی در عزوبت شکر است طرز گفتار دری شیری تر است یعنی گرچہ ہندی جو ہے شیرینی میں شکر کے برابر ہے Hindi is a very sweet language جب آپ ہندی سنتے ہو تو آپ کے کانوں میں یہ رس گھولتی ہے لیکن فارسی کے انداز گفتار کی شیرینی اس سے کئی زیادہ ہے یعنی فارسی is much sweeter than it so it is very important to learn فارسی اب یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ فارسی سیکھتے ہو مثال کے طور پہ انڈیا سے کئی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میڈیکل کورسز کرنے کے لیے ایران جاتے ہیں سو اب وہاں پہ جب آپ ایران جاؤ گے تو آپ کو چھ مہینہ برس آپ آپ کو پہلے جو ہے ڈائریکٹلی کا میڈیکل کورس شروع نہیں ہوتا ہے آپ کو جو ہے لینگویج سے آشنا کیا جاتا ہے سو اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے چھ مہینہ سال آپ کو اس میں ٹائم انویسٹ کرنا ہے پھر ڈائریکٹلی آپ اس میں کورس میں جاتے ہو so if you learn Persian from being in India itself تو آپ کا وہ چھ مہینے کا یا سال بھر کا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ ڈائریکٹلی اپنی اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کر سکتے this is another beneficial point for our viewers اب اگر ہم بات کریں پرشین کی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ فارسی سے بہت ساری مختلف زبانیں ایجاد ہوئی ہے انوینٹ ہوئی ہے مثال کے طور پہ بہت ہی famous language Urdu it has been derived from Persian itself اس کے علاوہ سندھی بلوچی پشتو یہ تمام لینگویجز جو ہے یہ فارسی سے نکلی ہے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فارسی سیکھتے ہو اگر آپ کو فارسی کی نالج ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو اردو آ جاتی ہے آپ کو فارسی آ گئی تو آرام سے آپ اردو لکھ پاؤ گے پڑھ پاؤ گے تو learning Farsi is somewhat equivalent to learning Urdu یہ بات یاد رکھیے گا کہ فارسی جو ہے اس کا ایک ہیوج امپیکٹ ہوا ہے ہمارے انڈین لینگویجز پہ ہم ان فارسی کے مین جو درس ہے وہ اسٹارٹ کریں گے بٹ یہ بات یاد رکھیے انڈین لینگویجز پہ کیونکہ there was a huge period of time جہاں پہ جو ہے مغل رول رہا ہے انڈیا میں سالوں تک so and there administrative language was Persian so کس طرح سے انڈین لینگویجز پہ فارسی نے اپنا ایک چھاپ ایک نشانی چھوڑی ہے مثال کے طور پہ we stay in Maharashtra we stay in Mumbai so یہاں پہ جو ہے مراٹھی زبان بولی جاتی ہے سو so, مراٹھی میں ایک لارج اماؤنٹ آف ووکیبلری جو ہے it has been borrowed from the Persian language itself مثال کے طور پہ اف وی سی the word bazaar bazaar means a market so Marathi میں بھی بازار ہے فارسی میں بھی بازار ہے کتاب وچ مینس اے بک مراٹھی میں بھی کتاب کہتے فارسی میں بھی کتاب کہتے یا خوب ہم کہتے نا خوب کیا خوب دکھتی ہو بڑی سندر لگتی ہو سو دس خوب has been derive from the Persian itself which is widely used in Marathi language یا ایک اور ایک ورڈ ہے جسے ہم مراٹھی میں کہتے ہیں مینگو کے لیے وچ از امبے آمبا جسے کہتے ہیں نا آمبا وہ انڈین لینگویجز میں اب آتے ہیں ہم پرشین لینگویج پہ یہ بات یاد رکھیے گا جو ہم پرشین لینگویج پڑھتے it is as a modern Persian یعنی جو زمانے جدید میں لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے بیسکلی یہ بات یاد رکھیے کہ فارسی جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ میں لکھی جاتی ہے ناٹ لائک انگلش جو لیفٹ سے رائٹ میں لکھی جاتی ہے Persian is written from right to left یہ بات یاد رکھیے گا کہ پرشین جو لینگویج ہے وہ لینگویج اوریجنل تھی لیکن اس لینگویج نے اسکرپٹ جو الفابیٹس لیے جو حروف لیے ہے وہ عرب سے لیے ہے مثال کے طور پر جب عربز نے پرشیا پر کانکویسٹ کیا اسے جو ہے فتح حاصل کر لی عربز نے پرشیا کے اوپر تو اب کیا ہوا عربز نے اپنی اسکرپٹ ان پر امپوز کر دی سو اب لیکن پرشینز نے کیا کیا اپنی زبان کو وہی رہنے دیا بٹ اسکرپٹ لے لی عربک کی آسانی کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پہ برٹش نے مور دین کئی سالوں تک جو ہے انڈیا پر رول کیا اب برٹش تو چلے گئے لیکن پیچھے چھوڑ گئے انگلش اب زبان تو ہماری ہندی تھی لیکن ہم نے ہندی کو انگلش اسکرپٹ میں لکھنا شروع کر دیا جیسے ہندی میں ہم کہتے ہیں کیسے ہو تب اس چیز کو ہم واٹس ایپ پہ میسج میں کیسے ٹائپ کرتے کے اے آئی ایس ای کیسے ایچ او ہو کوشچن مارک ٹھیک ہے تو بات کر رہے ہیں ہم ہندی میں لیکن یوز کر رہے ہیں ہم اسکرپٹ جو ہے انگلش کی تو اسی طرح سے پرشین کا حال ہوا کہ پرشین وہ بات کر رہے ہیں اپنی زبان میں لیکن اسکرپٹ یوز کر رہے ہیں عربک کی اب یہ بات یاد رکھیے کہ فارسی میں 32 ٹو الفبیٹس رہتے ہیں کتنے 32 ٹو بتیس چار اور ایڈیشنل کون سے چار ایک ہے پے اینڈ گاف یہ چار الفابیٹس فارسی میں ایڈیشنل ہے اب یہ بات یاد رکھیے کیونکہ فارسی جو ہے شہر در شہر چینج ہوتی ہے مثال کے طور پہ جو مشہد میں فارسی بولی جاتی ہے وہ بلوچستان میں اس کا ایکسنٹ کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کون سی فارسی بولنا ہے تو we will use the standard Persian text یعنی وہ ٹیکسٹ یا وہ ڈائلیکٹ جو آل اوور دا ایران سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پہ ہم جو پڑھ رہے وہ ہے ایک تہرانی ڈائلیکٹ ٹھیک ہے جس طرح سے ہندی جو ہے وہ انڈیا میں چینج ہوتے آتی ہے شہر در شہر اسی طرح سے پرشین بھی ایران میں شہر در شہر چینج ہوتے آتی ہے جیسا یو پی میں جو ہے ہندی الگ بولی جاتی ہے بامبے کی ہندی الگ ہے سو اب ہم آتے ہیں مین سیشن پہ جو ہے یہ فارسی کی مختصر سی تاریخ تھی اب جو مین سیشن ہے وہ ہمارا ہے الف بویف فارسی یعنی فارسی میں جو حروف ہے جو الفابیٹس ہے وہ ہم سیکھنے والے ہیں تو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا ہم ساتھ میں پڑھیں گے فرسٹ ورڈ از الف الف بے بے پے پے تے تے سے سے جیم جیم چے چے ہے ہے خے خے دال دال زال زال رے رے زے زے جے جے سین سین شین شین س صاد ضاد ضاد طا طا سائن آئن غائن غائ فے فے قاف قاف کاف کاف گاف گاف لام لام میم میم نون نون ہے ہے یہ یہ سو یہ تھے الف با یہ فارسی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے آتی ہوگی تو آپ ان حروف کو پہچان پاؤ گے بڑی آسانی سے it is not a very difficult task the conversation part Farsi میں آپ کو کنورزیشن آنا بہت ضروری ہے بغیر کنورزیشن اسکلس کے آپ فارسی نہیں بول پاؤ گے so what we will do is do in the ending part of this lecture a bit of conversation آپ کو آج کے کنورزیشن پارٹ میں جو ہے ہم سکھانے والے ہیں ڈیلی گریٹنگس ڈیلی گریٹنگز یعنی صبح سے لے کے رات تک آپ کس طرح سے ایک دوسرے کو وقت کی گریٹنگز دو گے مثال کے طور پہ سب سے پہلے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ان فارسی وی سے سلام واٹ وی سے سلام دیکھیے عربز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے it is not wrong I am not saying کہ اٹ از رانگ بٹ جب آپ فارسی میں کہتے ہو تو آپ کو کہنا ہے سلام اب لہجہ دیکھیے آپ کو وہ ایکسنٹ بھی پکڑنا ہے صرف آپ سلام ایسا کہو گے تو will not work you should see in سلام عزیزان شما چطوری تو یہ آپ کو ان کا لہجہ پکڑنا ہے وٹ ڈز ورڈ سلام means in Farsi it means hi hello جب بھی آپ کسی سے ملتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر سلام حال شما چیز سو سلام مینس ہائی یا hello the next word is سوب بخیر واٹ از دا ورڈ سوب بخیر سب مینس مارننگ اینڈ بخیر مینس آپ خیریت سے ہو خیر و عافیت سے ہو تو سوب بخیر وچ مینس گڈ مارننگ سلام عزیزان صبح بخیر ٹھیک ہے یعنی آپ کو صبح میں یہ گریٹنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے جب دوپہر کا وقت ہو تو ظہر کا وقت ہے تو کیا کہو گے آپ بہت ظہر بخیر کیا کہو گے آپ ریپیٹ آفٹر می بعد از ظہر بخیر بعد از ظہر مینس آبویسلی آفٹر نون نا بعد از ظہر آفٹر نون بخیر خیر و عافیت سے ہو سو دوپہر کا وقت ہے یہ تو آپ کو کیا کہنا ہے بعد از ظہر بخیر ٹھیک ہے نیکسٹ از جب عصر کا وقت ہو جائے یعنی evening it is the time of evening تو کیا کہنا ہے عصر بخیر واٹ ول یو سے عصر بخیر I hope you are understanding this ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک کیا کیا گریٹنگز کیے سلام عزیزان سلام صبح بخیر بہت ظہر بخیر عصر بخیر and the last greeting is the ending part of the day which is شب بخیر what will you say repeat after me شب بخیر شب بخیر شب یعنی کیا شب مینس نائٹ رات بخیر خیر و آفیت سے ہو ہم کہتے ہیں نا نماز شب مینس نائٹ پریئرس شبائے قدر شبہ یعنی شب کی جمع ہے ٹھیک ہے تو means the night of grace اللہ کی قدر کی رات ٹھیک ہے تو کیا کہنا آپ کو گڈ نائٹ کے لیے شب بخیر عزیزان ٹھیک ہے کیا کیا گریٹنگس ہم نے کیا ابھی سلام صبح بخیر بہت ظہر بخیر عصر بخیر اینڈ شب بخیر مینس گڈ نائٹ اور لاسٹ میں ایک گریٹنگ ہے جو بہت کامنلی یوز ہوتی ہے وہ ہے دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه میس آپ کے ہاتھوں میں دست شما درد نکنه میس means may your hand never get tired آپ کے ہاتھوں میں درد کبھی نہ ہو یعنی آپ کسی کے خیر و عافیت کے لیے پوچھتے ہو کسی کے یعنی you want to show your affection آپ کہتے ہو دست شما درد نکنه ٹھیک ہے تو what greetings you have learn today سلام صبح سب بخیر بودھا ظہر بخیر عصر بخیر شب بخیر اینڈ دست شما درد نہ کنے آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر میں یہ گریٹنگ سمجھ میں آئی ہوگی اور الف با یہ فارسی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی ٹھیک انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات کرتے ہیں لیکن ڈیورنگ دا ویک آپ کے لیے ایک مختصر سا ہوم ورک ہے آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا کہ آپ کے سامنے الف با یہ فارسی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو ہوم ورک میں کرنا یہ ہے کہ الف با یہ فارسی میں آپ کو دیا گیا الف بے ڈاش تے ڈاش جیم ڈاش ہے دال ڈاش جو آپ کو یہ ایمٹی اسپیسیز دیے گئے اس میں تو آپ کو اسے فل کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے ہم دو آنسر بتا دیتے ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دو آنسر بتایا ہے لیکن the rest of your homework should be done by yourself so آپ یہ اگر ویڈیو پہ دیکھ رہے تو اسکرین شاٹ لے لیجیے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تو اسے اپنے فون سے کیپچر کر لیجیے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چینل ون کے یوٹیوب چینل پر آپ جائیے اس پوری آپ میں اور فارسی کی آپ کو پلے لسٹ وہاں پر موجود ملے گی آپ اس میں جائیے بکس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھیے زبان فارسی امید کرتے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اپنے ہوم ورک کو ضرور بھیجے ون اسلام at the rate Gmail dot com پر ان شاء اللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت سنڈے دوپہر میں تب تک کے لیے ہم لیتے آپ سے الوداع مگر دیکھتے رہیے چینل ون شکریہ خدا حافظ